حج بیت اللہ حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان قرآن مجید ان الفاظ میں فرماتا ہے ولی اللہ علّہ سحج استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فعین غنی عن العالمین اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے حج بیت اللہ کے بے شمار فضائل ہیں جبکہ فرض ہونے کے باوجود اسے ادا کرنے میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ اور وبال ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مم ملک زادوں راحل الا بیت اللہ ولم یا حج یموت علیہ جن او نسرانی جن جس کے پاس سفر حج کا سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا نعوذ باللہ یہودیت اور نسناریت پر مرتا ہے دراصل حج بیت اللہ اسلام کے خاص شاعر میں سے ہے بس مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پیسہ بڑھانے جائیداد بچانے اور زیورات بچا بچا کر رکھنے میں لگے رہیں اور حج بیت اللہ سے محروم رہیں آج مسلمان شادی بیاہ کی فضول رسموں پر جتنا مال برباد کرتے ہیں اگر اسی کو کام میں لائیں تو یہ فریضہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں مگر لوگوں نے جہیز اور شادی کی دیگر رسومات کو فرض اور حج کو نعوذ باللہ ایک زائد چیز سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فریضے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جائیداد زمینیں اور زیورات کا مکمل حساب اور تفصیل علماء کرام کو بتا کر ان سے پوچھیں کہ آیا ان پر حج فرض ہے یا نہیں اگر فرض ہو تو فی الفور اس کی ادائیگی کی فکر کریں